جمع ہو جاؤ اور میری تشکیل کسی جاڑو کرنے پہ لگا دو اللہ کی قسم ساری زندگی نہیں پوچھوں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تم سمجھتے ہو گے کہ میں آرام کرتا ہوں جتنا آرام میں آج کل کرتا ہوں اس سے زیادہ میں جیل میں کر لیا گا تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس گاڑیاں اور پیسے کی ریل پیل ہے رب کعبہ کی قسم جہاد فنڈ میں سے میں نے ایک روپیہ بھی اپنی گاڑی کے پیٹرول میں یا اپنے کھانے کے کھانے میں کبھی استعمال نہیں کیا میں نے کہا یہ سور کے گوشت کی طرح ہے میرے لیے میرا اللہ مجھے روزی دے گا میں کھاؤں گا میں جہاد فنڈ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا میں مجاہدین کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا تم ہمیں کہتے ہو ہم لیڈر بننا چاہتے ہیں اللہ کے بندو ہمیں لیڈری سے کیا غرض میرے شہیدوں کی مائیں گھروں میں بیٹھی ہے جن کی چھتیں ٹوٹی ہوئی ہے میرے شہیدوں کی بہنیں گھروں میں بیٹھی ہے جن کے سرو رہی ہے میں ہر مہینے بیس شہیدوں کے جنازے اٹھاتا ہوں ان کے گھر والوں سے بات کرتا ہوں مجھے کیا لیڈری سے کرنا ہے میرے کئی بھائی جموں کی جیل میں بند ہے رات کو جب مجھے خیال آتا ہے ساری رات میں سو نہیں سکتا کہ میرے وہ بھائی کس حالت میں ہوں گے کتنی مارے کھانے ہوں گے کتنے درد کی حالت میں ہوں گے ان میں سے کتنے سجاد کی طرح وہاں شہید کر دیے جائیں گے میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا تجھے رہائی دی تھی تیرے پاس اتنے ساتھی تھے تو نے اپنے کیوں نہیں چھڑایا تھا حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا ایک قیدی کو مشرق سے چھڑانا ایسا ہے جیسے خود رسول اللہ کو چھڑانا مگر ہم کہاں جائے اپنے ہم پہ الزام لگاتے ہیں اپنی پولیس ہمارا رستہ روکتی ہے اپنے لوگ ہم پہ تومتیں لگاتے ہیں ہم قیدی چھڑائے یا اپنے بزرگوں کو اور لوگوں کو منانے کے لیے ان کے دروازے کی دستک